ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سند کے مانت حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ